حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی جنگ لڑی جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو میں آگے بڑھا پھر میں ایک گھاٹی پر چڑھ جاتا ہوں میرے سامنے دشمن کا آدمی آیا تو میں اس پر تیر پھینکتا ہوں وہ مجھ سے چھپ گیا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں اس نے کیا کیا میں نے ان لوگوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ ایک دوسری گھاٹی کی طرف ظاہر ہوئے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ٹکرا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہٹ گئے اور میں بھی شکست خوردہ لوٹتا ہوں مجھ یعنی میرے جسم پر دو چادرے تھیں ان میں سے ایک کا میں نے تہبند باندھا ہوا تھا اور دوسری کو کر رکھا تھا تو میرا تہبند کھل گیا میں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور شکست خوردگی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ اپنے سفید خچر پر تھے مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکواہ کا بیٹا گھبرا کر لوٹ آیا ہے جب وہ ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تو آپ خچر سے نیچے اترے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی لی پھر اسے سامنے کی طرف ان کے چہروں پر پھینک اور فرمایا چہرے بگڑ گئے اللہ نے ان میں سے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا مگر اس ایک مٹھی سے اس کی آنکھیں بھر دیں سو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اللہ نے اسی ایک مٹھی خاک سے انہیں شکست دی اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انیس